چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پا ت گے سب دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پاتے چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے لکھ بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے با سرحدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے بر موقع گئے او جانے باپ ادب گاہی زیر آسمان عرش نازک تل نفس گم کر دمی آیت جنے دو بایزی دو میں حرم کی زمین اور پر رکھ کے تم بتا کس طرح پاؤں رکھے یہاں تو خاک پاس سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے ارے ماں جان سے جانے کی مجھے حسرت دے کیا کروں موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل ہو ساتی کے در پر چل اٹھے جب رساں ہو ساتی کے در پر ڈرے والے غریب و فقیروں کے تھے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھے سے پا چل خبر میری لیلا خبر دریا کا جوش نہ بیڑا نہ نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ دے خبر پہنچے پہنچنے والے تو مندر مگر شاہ ان کی جو تھکے بیٹھے سرے راہ لے خبر مجرم ن اپنا سرکار کرم تجھ میں کی سمائی ہے اب آپ ہی سماج تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے دعائی گئے میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو میں مجھ روا کا مجھے ساتھ لو تیر میں ہے جا بجا تھانے نیوا جا بجا تھانے والے فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو مجرم نے عرض کی کہ آقا میں مجرم ہوں ساتھ لے لو تو وہاں رحمت دوڑتی ہوئی چلی آئی اور یوں ایسا ہو گیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا بائی شپات کسان آبائی آبائی کی ساتھ آپ ذرا چین لے میرے گھبرانے والے پیر ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے آپ رکھ گدا ذرا کا وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے شفاعت شفات ساتھ بفات میں معاشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے دامن سے بندھا ہو ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا بائی شفا کسار بائی ابائی لے میرے گھبرانے والے کے غفرت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں آپ بجلی گراتے جائیں گے دلی کل جانے کی جا سے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ابائی شفاعت کے ساتھ دادا جب پردے سیاح دے چلا پیش یبش سے تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا ہماری شفاعت کی ساتھ ہماری ذرا پین لے میرے گھبرانے محبت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ ہے تسلیم سدا ساتھ آبائی آبائی شفاعت کی ساتھ آبائی شاہ تو دیکھو کہ دو کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تعجب کی جاے کے پھر تو سے بالا بنا خدا اور بسائے بائی شفا ات کی سار کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سناخو ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے خورشید قیامت کی تابش مانا کے قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں پائے کو پل سے گزرے گے تیری آواز پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے آبائی شفا اندر جی طرف دار کی طرف آہے دل سیر سے لب تک نائی تھی خود آپ دوڑے آئے گرفتار کی طرف ابائی شفا کی کی چھپ جانے والے میرے چشمے سے چھپ جائے گا جڑے خاک ہو جائے وہ لے گر کے لیے نار جہنم ہے مناسب جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا رہے گا یوگی ان کا چھ گا کبھی چرچا تیرا رہے گا یوگی انہیں گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے پڑے خاک ہو جل جانے پارس نجد کے پلوے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا تم نے جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے رہے گا رضا وہ خنجر خوار برف بار آدا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے رضا کے نیزے کی مار ہے کیا ادو کے سینے میں غار ہے کسے چارہ جوئی کا وار گئے کہ یہ وار وار سے پار گئے ارے تجھ کو کھائے تو پیسہ تیرے دل میں کس سے بخار ہے ارے رہے گا یوگی ان کا چھ ہمارا سب سے آدھا ہمارا سب سے بالا والا ہمارا نبی سمجھیے جسے ہر سچے آج لے ان کی پنا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد ہم میں دنیا سے مسلمان گیا رہے گا یوگی اور رہے ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے پھر کہے مر دکھ کے مت رسول اللہ کی جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رہے گا یوگی ان کا چھ چاس رہے گا یوگی ان کا چھ چاس پڑے خاک ہو جائے جل جانے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھیں گے چند رانے والے کہاں تم نے دیکھیں گے چند رانے والے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے رضا نفس دشمن سے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گئے چند رانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دے چم کانے واہ